کیا سوال ہے السلام علیکم جی۔ کیا سوال ہے سر سوال یہ ہے کہ ایک شیخ صاحب ہیں ادھر سعودی عرب میں اچھا وہ کہتے ہیں جی رفا کرنے کی جتنی بھی سید حصے ہیں ہاں۔ ان میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الدین کرتے تھے ہاں۔ اور جو نہ کرنے کی بعض روایات ہیں ہاں۔ ان میں سب پہ محدثین کا کلام ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو بھائی صرف رفع یا دین کے لیے حدیث صحیح حدیث کی ضرورت ہے یا سارے مسائل کے لیے صحیح حدیث کی شرط ہے میرا تو خیال یہی ہے کہ سارے مسائل کے لیے حدیث کی شرط سارے مسائل یہی اس کا مطلب ہے کہ جو انسان اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اس کی جمی مسائل حیات کے لیے قرآن اور حدیث سے سند ضروری ہے اس سے آپ کا اتفاق ہے بالکل ٹھیک بات اگر کسی انسان کا مذہب کا کوئی حصہ حدیث کے مطابق ہو کوئی قرآن کے مخالف ہو تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا آپ کا اس سے اتفاق ہے جی بالکل آپ اسی شیخ سے پوچھیں کہ سرکار اقوام متحدہ کی رکنیت جمہوری نظام سعودی عرب کی ملوکیت سعودی عرب کے شہزادوں کی چھوٹی داڑھی جی۔ وہاں مغربی تہذیب ان کی تعلیمیں ان کے قانون تہذیب کفار نہ ہنجار کے ساتھ دوستی آیات جہاد کا وہاں سعودی عرب میں میں نہ پڑھا جانا اور یہود نشارہ کی دشمنی کا نہ پڑھا جانا اور شاہ عبداللہ نے بیان دیا تھا کہ اتحاد بین المذاہب یہ اور یہود نصارہ نے جو دہشت گردی کا ڈھونگ چارج کر رکھا ہے اس میں سعودی عرب کی شرکت اور پھر پاکستانی وہابیت جو ہے یہ تعلیم سکول وہ ٹی وی کے ساتھ متفق ہیں جمہوریت جی۔ اسلامی ہے سکول کالج کی تعلیم اسلامی ہے جی۔ ٹی وی انگریزی تہذیب اسلامی ہے جی۔ علوم فنون اسلامی ہیں گولی سے لے کر بم تک یہ اسلامی ہیں جی پاکستان پاکستان کا کا قانون قانون اسلامی جی، ہے جب افتخار چودھری نے کو پرویز مشرق نے معطل کیا تھا تو اس وقت آپ کے اہل توحید جو ابو حنیفہ کی رف یدین ترک رف یدین کے لیے صحیح حدیث کے طلبگار ہیں کوئی قرآن آیت کوئی حدیث مبارک دکھا دیں جس میں یہ ہو کہ کافر کفر کے قانون کے بحالی کے لیے جلوس نکالنا حدیث کے روپ سے فرض ہے اچھا ٹھیک ہے آپ کی ساری باتیں صحیح ہے آپ یہ مجھے بتا دیں کہ کنگ عبداللہ نے اگر داڑھی نہیں رکھی ہوئی یا وہ اپنا ادھر صحیح کنگ عبداللہ کی داڑھی کا مرتبہ بعد میں اقوام متحدہ کی رکنیت شکول کالج کی تعلیم اچھا، کر لیں اور رکنیت کر لیں آپ ہاں یو این کی رکنیت کر لیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا آخرت میں تو تم کیوں نہ کیا جائے گا اچھا نہیں کیا جائے گا تو پھر جب سوال نہیں کیا جائے گا تو سعودی عرب نے قرآن اور حدیث کی روح سے وہ عالم کفر کی رکنیت کیوں قبول رکنیت کیوں قبول کی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سعودی عرب والے صحیح ہیں میں یہ تم نے شیخ عرب کا سب حوالہ دیا نا تو اب میں پہلے آپ سے میں نے سنو نا میں نے آپ سے پہلے اصول تسلیم کرایا ہے میں نے اصول تسلیم کروایا آپ سے آپ نے کہا کہ سب کچھ قرآن و حدیث کے مطابق ہونا چاہیے کیونکہ جی۔ وہ اہل حدیث ہیں وہاں بھی ہیں وہ تو امام و حنیفہ کے معذ اقبال کو مخالف حدیث سمجھ کر اپنی فہم عطل کے مطابق رد کر دیتے ہیں مجھے یہ بتاؤ متحدہ عالم کفر کی رکنیت جو ہے وہ فرض ہے ادھر تعلیمی اچھا، اداروں میں پڑھائی جاتی ہے سارا کچھ کرایا جاتا ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی صحیح حدیث بتا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز بھی پڑھی ہو اور اس میں رفع الدین نہ میں کوئی حدیث صحیح بتا دیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقوام متحدہ کی رکنیت رکھ کر اور تم عالم کفر کے ساتھ متحد ہو کر امت مسلمہ کو مراؤ کوئی حدیث بخاری کی ترمزی کی ابن اچھا، ماجہ کی حدیث مجھے دکھا دے سعودی عرب والوں کی کہ برطانیہ کے ساتھ اتحاد کر کے کئی لاکھ مسلمان سنیوں کو مرواؤ وہاں کچہریاں بنواؤ لیکن روزہ رسول کو تڑواؤ صاحب کرام کے گمبت گرواؤ وہاں سعودی عرب کی شہزادیاں جو ہیں وہ ساحل سمندر پر ننگے ڈانس کرتی ہیں ناچتی ہیں اور وہاں شراب زنا کباب قتل و غارت جتنی سعودی عرب یا اس کے اتحادی ممالک کے ساتھ ہوتی ہے مجھے قرآن و حدیث سے بتا دیں سارے سارے مسائل کا اسلامی ہونا شرط ہے یا رفع یا دین کا سر آپ میری بات سمجھ ہی نہیں رہے سر تو کہتے ہیں بغیر میں آپ سے اسلام کی بات کر رہا ہوں آپ یو این کی بات کر رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں کہہ رہا ہوں تیرا تیرے حکومت والے جو ہیں جو یو این تیرا تعلیمی نظام تیرا قانونی سیاسی نظام اسلامی ہے یا نہیں اگر غیر اسلامی ہے تو کافر اگر اسلامی ہے تو اس کا مطلب ہے اقوام متحدہ کی رکنیت بھی تو آپ نے قرآن و حدیث کی روز کے ساتھ ثابت کی ہوگی نا یار اقوام متحدہ اسلام ہے اقوام متحدہ تیرے نزدیک اقوام متحدہ آپ کے نزدیک کفر ہے جی کفر ہے تو پھر سعودی شہزادوں کو فون کر وہابیوں کو جو شیخ الاسلام اچھا۔ عبد الوہاب کی نسل بیٹھی اور شاہ سعود کی دونوں کو کہو کہ اقوام متحدہ کافر ہے لہٰذا اس کی رک چھوڑ دو میرے کہنے پہ وہ نہ چھوڑیں گے تو اس کا مجھے مجھے تو پھر اہل باطل پھر جب وہ باطل ہے ابو حنیفہ کے ساتھ کو تو تو چھوڑ رہا ہے نا کہ ان کا مذہب <laughs> غلط ہے تو شیخ سعودی عرب کے شیخوں کا مذہب تجھ کو غلط نظر آتا ہے پھر چھوڑ پھر یوں کیوں کہہ رہا ہے کہ شیخ سعودی عرب کے شیخ نے کہا یہ حدیث پاک جو ہے باقی حدیث مبارک جو ہے رفع دین والی حق ہے اور ابو حنیفہ کی حدیث جو ہے ضعیف ہے ادھر تجھے مسئلہ کہ ابو حنیفہ نظر آ گیا تو حدیث نظر آ گئی تو تجھے پورے سعودی عرب کا اونٹ نظر نہیں آیا میں آپ کو حضرت ابو حنیفہ کی ایک دیتا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ اقوام متحدہ کی تجھے خود کو فرمانا ہے آپ سعودی عرب کو کہو کہ اقوام متحدہ سے آپ نکلیں آپ اسلام کے بارے میں بات کریں کیا ہوں اقوام متحدہ تمہاری اسلام ہی نہیں ہے نہیں تیرے تعلیمی اداروں میں نہیں پڑھائی جاتی تیرا پاکستان رکن نہیں ہے تیرا سعودی عرب رکن نہیں ہے یار آپ مجھے صحیح حدیث بتا دینا ایک یار میں تم کو کہتا ہوں میں مجھے وہ صحیح حدیث ضعیف سے ضعیف حدیث دکھا دے جس میں ہو کے عالم کوفر کے ساتھ مل کر امت مسلمہ کو مارو تو ضعیف سے ضعیف حدیث دکھا دے یار یہ اسلام نہیں ہے یہ اسلام کے بہر چیز ہے میں اسلام سے باہر ہے اسلام جی۔ سے باہر کوفر ہوتا ہے پھر سعودی عرب والوں کو کہو کہ کوفر کو چھوڑو جو جو کافر ہے اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق وہ نماز پڑھے نہ پڑھے اس کی مردود ہے کافر کی تو کوئی عبادت ہی قبول نہیں ہے اور سر آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے بند کر